عبداللہ بن امر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا گواہ مدعی کے ذمے ہے اور قسم مدعا علیہ کے ذمے ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اکتالیس یہ حدیث حسن ہے